محمد صلی اللہ رسول الکریم صلی اللہ علیہ ذکر کنتم لا تعلمون پوچھو جاننے والوں سے اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تعلیم کی جو کباستیں ہوئی ہیں اس میں کبا یہ ہوئی ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے میرے مولانا حسن صاحب اقدار رحمت اللہ علیہ مولانا حسن صاحب یاد ہے مولانا حسن صاحب یاد ہے اللہ علیہ دریال کو بند فرمائے تو میں ایک دفعہ سنا رہے تھے کہ میں کھڑا تھا کہ آدمی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا اسی وقت کہتے ہمارا کساب آیا ہوا تھا کوئی بات کرنے کے لیے تو کہتے صاحب جی نے مسئلہ پوچھا میں کھڑا ابھی سوچ رہا ہوں کساب نے جواب دے دی کساب نے مسئلے دیسابے کہ آج آدمی پوچھتے کہ مجھ سے آیا ہے اور جو عالم ہے وہ تو سوچ رہا ہے کہ کیا جواب دوں اور کساب جسے جی پوچھنے کے لیے نہیں آیا اس نے بغیر سوچا ڈر جواب دے دیے کیونکہ وہ کساب بھی جی سمجھتا ہے کہ دین کے بارے میں تو میں بھی اتارٹی ہوں کیا کر میں مسلمان نہیں ہوں تو اس کا جواب میں میری سب کی کیا ضرورت ہے خیر ایک مسئلے کا جواب دینا اور ایک نسخے کا جواب دینا ہر ایک آدمی نسخے کا جواب دیتا ہے ہر ایک آدمی کامل والد ہوا ہے نہیں ڈاکٹر فری صاحب اسپیشل سے اگر پوچھیں تو وہ تو سوچے گا کہ اس کو میں کیا دوائی لکھوں اور کیا تشخیص کروں آگامی آدمی جو ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس میں مجھے سمجھدار کو نہیں ہمارے کاری میں بابو صاحب ہیں وہ کہتا ہے کہ میں تو پاکستان ضرور ہوتے اور سب ہوتے سم میں پاکستان اگر مجھے تین دن گئے سب چیزیں ٹھیک کر دوں گا تو ایسے میرے خیال کہا اس کو میں کیا کہوں بہت بڑا خان بڑا محبوب آدمی ہے ہماری کیا ایسی روشن کے بات کرنے کی کہ دفتر کی فائلیں وہ ٹھیک تک کر سکے یہ پورے ملک کو ٹھیک کرتے ہو ایک میری طرح مودی صاحب بیٹھا تقریر کر رہا تھا تو اس نے کہا جے جی سارے کو تحصیل عالم ہوتا ہے نا اس کو سب کچھ آتا ہے تو کے ایک سیدھا صاحب جاتی نہیں بیٹھا تھا بڑا خوش ہوا تو اس کا شکر ہے کہ آج چرپائی بننی تھی باہر سے تو وہ تو استاد صاحب بتا دیا جو ادھر سنگامی جس نے پڑھا اس کو سب کچھ آتا ہے تو جو استاد صاحب گھر پر گئے تو باہر اور چرپائی جو ترخان نے ٹھوکی تھی نا اس کو لے کر آگر ہو گیا دستک دی استاد صاحب باہر آئے جی کیا بات ہے جی انہوں نے کہا ہماری چرپائی بننی ہے سار صاحب نے کہا کہ چرپائی بننے کے میرے کے ساتھ کیا آتا ہے کسی چیز کو سب کچھ آتا ہے تو صاحب صاحب کو پتا چلا کہ چرپائی بننا مجھے بھی آتا سکتی کاغذی دل کادر صاحب بزرگ ہوتے تھے کاغذی دل صاحب آپ کو یاد ہے سرفراز کاغذ دل کادر صاحب یاد ہے نا آپ کو علمگیر صاحب یاد ہے صاحب آواز آ رہی ہے اچھا جی قاضی گبرکار صاحب لطیفہ سناتے تھے کہ بلاؤ بڑی بہو کو جوالیا پر ڈالو گوبر ایک لڑکی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ لڑکی کو جذبہ ہوتا ہے کہ دلاتا ہوں ساس کو ملا دو ہمارا گھر لاتا ہوں تو اس نے اپنا کر کرا کے گھر الادا کر دیا صبح جاتے ہی کھاؤں نے اس کو کھا کے حلوا پکانا جو ہے تو میں کیسے پکاؤں اپنی ساس کو اپنی سے پوچھنا تو غیرت کے خلاف ہوتا ہے تو بھلے کی کوئی سمجھدار اور ساتھ ان ہیں پوچھتی رہتی ہیں تو گئی ہے پوچھنے کے لیے کہ الوا کیسے کیسے پکاوے ہیں جی <laughs> تو اسے کہا کہ اتنی سوجی لے لوگ اس نے یہ تو مجھے آوے ہے مجھے آوے ہے انہوں نے کہ سوجی کو بھونوں گی اس کا یہ بھی مجھے ہے کیوں کہ اب اپنی وہ بھی نہیں مان سکتی اپنی کمزوری تو مجھے نہیں آوے ہے تو جب جو بات بھی کہے وہ بڑی عورت اس سے تو کہ یہ مجھے آوے ہے تو سورت کا اندازہ ہوا کہ خاص خالص بے وقوف ہے عقل سمجھ بھی نہیں خالص بے وقوف ہے تو اس نے کہا جب سارا حلوہ تیار ہو جائے تب سوکھا ہوا گوبر لے کر اس کو باریک پیس پر اس کے اوپر بکھیر دے تاکہ سنجی سنجی خوشبو شروع ہو جائے اس نے کہا یہ بھی مجھے آ رہے بس اب ٹھیک ہوگی بات اس نے حلوا پکایا جا کر سوکھا گوبر اس نے خوب پیسا باریک گوبر ڈالا ہوا شام کو آیا سرفراز صاحب جلوا کھانے کے لیے لاؤ حلوا یہ حلوہ لایا گیا اس کو جو منہ میں ڈالا تو گوبر کی بدبو اس کو کہ یہ کیا ہے اب پھر جو نس کیا آپ اپنے عیب کو چھپاؤ دوسرے کے دوسرے کے سر پر تھوپو اور اس نے کہا یہ تو بڑی اما نے کہی تھی یہ بات ہاں جی؟ یہ بات تو بڑی اما نے کہی تھی اور بڑی اما نے اس ثبوت ڈلوایا تھا کہ یہ مجاوے ہے تو نے اس پر یہ بات اپنا بیان دیا تھا اس پر بیان ڈالا تھا کہ یہ مجاوے ہیں تو تو تو کیا اپنی مرضی سے شیطان تو میں دے کر کرتا مرضی سے تو ماشاء اللہ سرفراز صاحب نئے نئے بیچ ہوئے تھے وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ ساری باتیں سامنے آئی خوب ڈنڈے بجائے آئی فور ڈھے بجے ہڈیاں جلد پٹھے سارے گرم ہوئے سب کو خبر ساری خبر لی گئی تو مضمون کیا تھا جی جی آج ہاں، بھی اپنے آپ سے عمل سمجھتے مسئلہ نسخہ ہاں، مشورہ مشورہ مشورہ جہاں کسی زبان پر رکھا ہوتا ہے اسے مجھے کہا کسی نے کہ فلانا ڈاکٹر صاحب بے ہوش ہے چار مہینوں سے تو آپ اس کو دم کرنے کے لیے گئے مظفر صاحب نے کہا میں نے کہا برخدا دم کرنے کے لیے خود بخود نہیں جانا ہوتا جب کوئی طلب والا آ کر کہتا ہے اور اس کا اعتقاد ہوتا ہے تب جانا ہوتا ہے تو میں گھر سے وضو میں نے کیا اور میں نکل رہا ہوں کہیں میں نے جانا ہے بیان کرنے کے لیے کیوں گاڑی گاڑی اگر کھڑی ہوئی تو آپ سے آدمی آ گیا تو بس ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے تو میں گاڑی لے کر آئے آپ بیٹھے جائیں والد صاحب کی طبیعت خراب ہے اس کا مسئلہ کرنا ہے اللہ اب میں نے وقت کیا ہے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے میں نے وہاں جانا ہے جانا جنہیں کام کے لیے جانا ہے جو لاکھوں روپے کے چیک سے زیادہ ہمارے لیے اہم اور عزیز ہے اب نہ آپ نے وقت دیا نہ اور کچھ آپ کو دنیا کی بیماری ہے دس آدمی اور دم کرنے والے ہیں جی، اور سو آدمی علاج کرنے والے ہیں جی، ہمارے کوئی ضرورت ہے نہیں میں نے کہا کہ آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے لے جانا چاہتے ہیں تو اس نے غور کہا کہ جی، مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا اس کو میں نے کچھ لکھ کر دیا میں نے کہا یہ آپ لے کر جائیں چلو مسئلہ حل ہو جائے خیر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ حل کرنے والا مسئلہ حل ہو گیا تو انہوں سارا مجھ سے کہتے ہیں چھوٹا تھا کہتے تو تم نئے کاغذ دیکھا تو اس کا مسئلہ حلق ہے اس کو بڑی حدت میں نے کہا بالکل نہیں بس ہزار یہ میں کاغذ لکھنے کی بات نہیں ہے میں ایک آدمی ہے یقین اور اعتقاد کے ساتھ وہاں سے چلا ہے گاڑی لے کر چار پانچ روپئے کا خرچہ کر کے تو میری طرف نہیں آیا اللہ کی طرف آیا اس کو اصل اعتماد اللہ کی ذات پر ہے اللہ کے کلام پر ہے اور مجھے اس ذریعے سمجھ آیا کہ یہ آدمی ایسا ہے جس کو بزرگوں نے اللہ کا کرام پڑھنا سکھایا ہوا ہے تو اس وجہ سے آیا تھا آپ جو اللہ کی کہتے اتنا اعتماد کریں اور اللہ تبارک بارے و تعالیٰ تو بہت غلطی کی بادشاہ تو جو بدھ پر اعتقاد کر لیتا ہے اس کا مسئلہ بدھ کے ذریعے حل کر دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی غلط پر اپنا اعتماد کر کے آئے تو یہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس سے ہم سے نہیں ہوتا ہے ہوتا سے اعتماد کرنے سے میں نے کہا برخار وہ تو خود بہت جا کر گئے تو چونکہ نہیں مارنی ہوتی ہیں یہ اعتقاد اعتماد والا آدمی آتا ہے تو تب اپنا وقت اور قوت استعمال کرنی ہوتی ہے اتنے اپنے وقت اور قوت کو آدمی ضائع کر رہا ہوں بعض آدمی آتے ہیں ان کو گلیاں دیتے ہیں یہ دھکے مارتے ہیں پھر میں نکالو باہر اور پھر پھر آتا ہے انہیں کام میرا کرنا تم اندازہ ہوتا ہے کبھی آدمی کا کا اعتماد ہے کہ اللہ سے کام کرے اس سب کے اعتماد ہے تمہارا برا بلیکہ کیا ڈکے دے باہر نکالنا نکالنا برا نہیں لگ رہا بڑے بڑے مزدار لوگ آئے ہیں بڑے لوگ آ کے اچھا وہاں میں مبتلا ہوئے یار جا کر علاج کراؤ اتنے ٹیسٹیاں ہیں ٹیسٹ ہیں اتنی دوائیاں ہیں امریکہ انگلینڈ سے بنی ہوئی کیا خام خواہ اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اس لیے بڑھتی کچھ پہلے کے مال کے ساتھ اعتمادی مال پر ہے اعتمادی دنیا پر ہے اعتمادی دنیا کی چیزوں پر ہے مادے پر ہے مادی اشیاء پر ہے تو چلایا سوالے اسی کے یہاں پر اس کا اعتماد ہے آیت کیا پڑی تھی جی ہاں فصل اللہ ذکر ان کن تم لا لالمون تو نہیں جانتے ہو تو یہ پڑی میں نے اس کی تھی بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کل ایک ڈاکٹر صاحب آیا تو اس نے کہا جی میں آپ سے کہلے بات کروں گا خیر کوئی اس کی سخت بات نہیں تھی لیکن وہ سے رہا تھا باقی لوگوں سے تو اس نے کہا جی کہ یہ میں اس میں نے کیا اور میں الٹراساؤنڈ میں کام کر رہا ہوں تو الٹراساؤنڈ میں تو ہم گھر بادہ کرنا پتہ چل جاتا ہے اور وہاں ایک میں آیا ہوا ہے کہ ماتا کا کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے میں نے کس آیت میں آیا ہے نکاح تو قرآن پاک میں یا لو ما فی الارحام وہ جانتا ہے رحم میں کیا ہے عمر مادے کا تذکرہ ہی نہیں آئے ماں فی الارحام ماں تو کتنا بڑا مانا ہے ارے بلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتا ہے کہ اس ماں کی پیٹ میں ساری دنیا آ جاتی ہے یعنی کہ مائی موصولہ ہے عربی گرامر کے اصول سے اس کے پیٹ میں ساری دنیا کی تشنیاں آتی ہیں ایک مائع نافیہ ہوتی ہے جس کا معنی نہیں ہوتا ہے ایک مائع مصولہ ہوتا ہے جو اور اس کا معنی ہوتا ہے تو جو کے اندر ساری دنیا اس میں آ جاتی ہے دنیا کی تشریح ہے صاحب نے عربی گرامر تو بڑی تھوڑی پڑی ہے مولانا صاحب نے جو باتیں مشکل سے مشکل فرمائی ہوئی ہیں مجھے یاد نہیں ہیں <laughs> کہ مائے مصولے ہمارے نافیہ نہیں ہوگی ساری دنیا کا برقرار میں نا نارمادے کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے پھر میں نے وہ واقعہ سنایا جو ہم نے گزادی سالے میں لکھا تھا کون سا واقعہ تارک صاحب نہیں یاد آپ تو اعتبار کرتے ہیں کہ آپ لکھ دیا بس ہم نے مان لیا جی۔ ہمارا اخبار ہے آپ ٹھیک ہے یاد کون رکھے نہ وہ لکھانا کون سا تھا وہ تو کتاب لکھتے ہیں مصروف تھا اس نے ہماری ساری باتیں بھول بھال کر اپنی باتوں میں لگ گیا تھا جی ظفر اللہ جان ہمارا لیکچرر ہے میڈیکل کا پاک اسٹڈی کا تو آیا کہا ڈاکٹر صاحب گھر والی کا چھ مہینے کا حمل ہے اور الٹرا ساؤنڈ والوں نے کہا ہے کہ اسپائنا بائیفڈا ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہے تو اول تو پیدا ہوتا مری جائے گا اگر نہ مرا تو ساری عمر معذور ہوگا اس کو تم ضائع کر دو سمجھ اور اس کا ہم کم ہیں تمہیں نہیں پتا چلتا الٹرا ساؤنڈ والے کے پاس وہاں پر اس نے جو ہے تو پوچھا ان پھر میرے پاس آیا میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ تو اب مفتی کا ہے ڈاکٹر کے بتانے کا تو پہلے درجے میں نہیں ہے پہلے جا کر آپ مفتی سے پوچھیں مفتی غلام رحمان صاحب سے جا کر پوچھیں تو وہ جواب دیتے ہیں تو سرکن کے جب پوچھا نے کہا کہ اب آپ نہیں کر سکتے اس حمل نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے پھر آیا میرے پاس اور پریشان پہلے تھوڑا پریشان تھا بہت پریشان میں نے کہا دفاع کرو یار سے ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہر اور ڈاکٹر دوڑا برابر ہر اور ڈاکٹر دوڑا برابر ہر اور ڈاکٹر دوڑا برابر گدا اور ڈاکٹر دونوں برابر ہوتے ہیں تو اسے میں نے کہا کس طرح کہیں کریں ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے پڑھا کھا کرتے تھے کہ عورت پڑھا کرے وہ نفس سے وہ ناس اور وہ جی جیسے اللہ نے صحیح سالم کر دیا یہ پڑھتی رہے آپ جی کی خیر وہ میں تو بھول بھال گیا کوئی چار تین دو تین مہینے گزرے میں بڑا خوش خوش ہے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب صحیح سالم بیٹا پیدا ہوا ہے کیا اس میں وہ نہیں ہے بائی سڑا نہیں ہے کچھ بھی نہیں بالکل ٹھیک ٹھاک خدا تو نہیں ہے ڈاکٹر ڈاکٹر خدا تو نہیں ہے ایسے اچھا فری صاحب یہ نیا دور آ گیا نا کسٹموں کا ایک بات میں آپ لوگوں کے لیے کہتا ہوں ضرور اس طرح آپ لوگ غور کریں اور سمجھائیں گے ڈاکٹر صاحبان میں امتحان رہا ساتھ گیا تھا واپس آیا آپ کوئی آدھا گھنٹہ مغرب غروب آفتاب صاحب میں آدھا گھنٹہ رہتا ہے گھر میں بات دس منٹ موضوع کر کے عصر کی نماز پانچ منٹ موضوع کر کے پانچ منٹ اصل کی نماز پڑھنی چاہتی بیس منٹ پہلے سارا جاؤں پھر تو کہا تھا کہ سارا مغرب کی نماز کے لیے وزول کروں اور گھر تو پھرتا رہتا ہے کسی تجھے کیا ہوگا میں دنیا کا میرے کان میں درد ہے مجھے اتنی تکلیف ہے صبح سے کہ میری شامت ہو گئی ہے اور جو ہے تو میں نے کہا اللہ کی بنی مجھے میری تو نماز کھلا اور یہ میں جلدی بول کر کے نماز پڑھی میں نے کہا آپ کیا کہتی ہے اس نے کہا کہ کان میں درد ہے اور یہ ہے وہ ہے میں نے کہا کہ آپ نے وضو کرنا ہے دوبارہ فارغ فارغ نے وضو کیا وضو کر کے نماز مغرب کی نماز پڑھی ساتھ پڑھی سلاط حاجت اب سلاط حاجت تھا یاد میں گیا تو آواز آئی اٹائٹس ایکسل نام اور آگومنٹی جو باتیں سارا وہ میں ان شاء اللہ ختم ہو جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں پہلے دوائی لاتے ہیں اس اس نے کہا دوائی ہے کو کہ میں تو گئی تھی فلانا پروفیسر کے گھر پر ہمارے قریب کوئی یونٹی والے کا گھر تھا تو اس نے کہا جی میں تو مجھے کیا پتا آلوں کا بغیر تو اسپتال کو آؤ پھر میں وہاں تو میں آلہ سے دیکھوں گا پھر میں دوائی لکھوں گا آلہ اسپتال میں کوئی لے میں کوئی نہ سمجھ آئی کسی ڈاکٹر کو کیسے ڈھونڈ سکتا ہے اس اسپتال میں اب یہ جو دو آدمی گئے ہیں نثار اور گھر والی بھائی وہ ڈاکٹر ڈھونڈتے رہے ہیں وہ اس کو ان کو گھومتا رہا ہے اس کو اس کو یہ نہیں ملے بھی نہیں کیا سر سے کہا کہ وہ تو آلے کے بغیر سمجھ نہیں سکا جو اسپیشلسٹ ہے اور تو جو ہے تو وہ بغیر آرام میں سمجھتا ہے اور کہتا ہے تو مجھے اندازہ اس کا احتجاج اب مجھ پر نہیں ہے اگر میں اس کو دوائی لکھ بھی دوں تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ بات ان کی وہ تو مدبرا یقینی سے کہتے ہیں وہ ساتھ نہیں دے گی تو ایسا قوت مدبرہ کا تذکرہ آپ کی کتابوں میں دم کرنے کا قوت مدبرہ کا تذکرہ ہے پہلے کیسے کتابوں میں ہاں؟ کیا ہے اچھا اور بولے میں لکھا جو کہ دم کرایا کرو آپ کو یاد ہے کہاں لکھا ہے کہ مریض کو دم کرایا کرو ڈاکٹر سرفراز صاحب شفیل صاحب یہ پرانا شاگرد جمع داس ہو اس سے اسے جو پہلا پہلا جملہ ہر ٹریٹ میں ہر نسخے کا جو پہلا جملہ لکھتا ہے نا ہر کتاب لکھتی ہے reassure your patient اپنے مریض کو تسلی دے کر مطمئن کرو ایسا عمل اس سال کے مریض کا اطمینان ہو گیا کہ میرا کام ہو گیا یا بہلا گیا اور دم میں علاوہ رحمت کیا جو اللہ کی طرف سے آتی ہے تو رحمت جو آتی ہے ری ایشورینس اس کی اس کتاب کی وہ کتاب انگریز مان رہے ہیں ری ایشورینس کو تو کافر مان رہے ہیں اسی بات میں نے کیا کہی تھی کوت ہاں، مدبرا کوت مدبرا پر کہا تو مجھے اندازہ ہوگا کہ اس کو مجھ پر اعتقاد نہیں اس کو فائدہ نہیں ہوگا تو خیر وہ نے کہا کہ فلانے کو بھی ٹیلی فون کیا تھا فلانے کو بھی وہ کوئی ملا ہی نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک سختی ہو تو اس کو کون دور کر سکتا ہے تو میں ٹیلیفون ملایا ملاتا ہی ڈاکٹر مل گیا میں نے کہا جی اپنے آلے وغیرہ لے کر جلدی آئیں مریض کو دیکھنے ہمارے گھر پر اور اگر آپ کہتے ہیں گاڑی بھیجنا کا نہیں کہ جی، ہم خود آتے ہیں جی، پہنچتے ہیں سر وائی آلے مالے لے جائیں گے تو اس نے کہا سائٹ سے کرنا ہے ایک آگمنٹی نہیں دوسری کس کے ساتھ کوئی اور اللہ سے لگا ہوا ہے ایک آگمنٹی ہے کوئی ستر آگمنٹی ہے چار ہاں ڈی ایس اور ڈی ڈی جو ہے تو سختی دیتے اس لیے میں بھی ڈی جی استعمال ہوتا ہے ڈزاج بھی اور دودھ میں بھی سخت لفظ ہے دال جو ہے نا اس سے سارے خطرناک الفاظ بنتے ہیں نیم سے سارے محبت والے الفاظ بنتے ہیں ہے سے سارے نرم الفاظ بنتے ہیں اور دال سے جو ہے تو مضبوطی بغیر سختی کے بنتی ہے اس لیے نام محمد میں نیم دو دفعہ ہے جو محبت کی علامت ہے ہے ایک دفعہ جو گرمی کی علامت ہے اور دال ایک دفعہ جو کہ مضبوطی بغیر سختی کی علامت ہے الفاظ اخلاق علم ہے ان کے جب تاثیریں یعنی، تو اس دفعہ بی ایس سی تو پھر میں نے زور زور سے کہا کہ وہ سارا جا کر وہ آگمنٹنگ بی ایس لے کر آؤ تھی جی، کیونکہ آگمنٹنگ تو میں نے کہا ہوا تھا اس میں تو کچھ تاثیر نہیں اکبر کی ڈی ایس پی وہ لے کر آئے تھے تو ایسے میں وہ کہہ رہا تھا کہ بغیر آلے ہمارا پروفیسر صاحب کہا کرتا تھا ہسٹری سار ڈائگنوز ایگزامیشن اے سار کنفرمیشن ہاتھوں کو استعمال کرنا یار کے پاس موجود آلہ ہے اس کو انٹرسٹ اس پر پروف ہر پروف جو ڈاکٹر اسٹی پر ڈائگنوز نہیں کرتا ڈاکٹر نہیں پتہ نہیں آپ لوگ ٹیسٹ کراتے ہیں یہ مریض کا پیسہ ضائع کرنے کے لیے یا آپ لوگوں کا ہاں ان کے تو لبارٹری کے ساتھ سودا ہوتا ہے جو مریض میں بھیجوں گا تو روپئے سے کے جو لوگ تو اس میں سے سو روپئے تمہارے ہوں گے نو روپے میرے ہوں گے دس روپئے کے لیے لانے والے اور جب میں نے اس پر گڑ کا نشان کیا ہو تو اس کا مطلب کہ ٹیسٹ کرنا ہے اور نہ کیا تو اس کا مطلب ایسے لگا کر دینا ہے تاکہ مریض چلی ہو جائے میں بھی جھوٹ بولتا ہوں تو بھی جھوٹ بول میں بھی آرام لے رہا ہوں تو بھی آرام لے رہا ہوں کون بول رہا ہے تو بولا آپ نے سر اچھا باہر بھیجنے والا اس میں کوئی پوچھ رہا ہے آدمی پوچھے تو میں خوشی جاتی آدمی سوال پوچھ رہا ہے کسی کی سمجھ میں بات آئی ہے جب کوئی نہیں پوچھ رہا تو ہمیں اندازہ تک سب کا اعتبار لگے رہی ہے لگے رہی ہے سب کا اعتبار ہے جی history for diagnose examination confirmation confirmation proof اب آپ نے کاٹنا ہے تو آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کینسر ہے کہ نہیں ہے ہاں جی؟ وہ صرف آپ معائنے پر نہ کریں اس کے لیے آپ ثبوت سے کریں ٹھیک ہے نا ظلم کی ایک ظلم کو دیندار لوگ نہیں سمجھ رہے اس رشوت کو دیندار لوگ نہیں سمجھ رہے چار مہینے لگایا وہ ڈاکٹر بڑی عمر کا سمن اٹھاون سال کا پھر رہا تھا میں نے کہا کیا کر رہے ہو میرا بتکلف دوست تھا اس کہا کے اوڑ ماں اللہ تعالیٰ نے کار بار بس کوئی فالتو سے کام میں نے لیا ہوا ہے اس کے لیے پھرتا پھراتا رہو تاکہ آرام ہو دن کو آرام ہو جائے کہ شام کو کام کے لیے سٹوں ہوتی جو قلب پر ہوتی ہے اس کالک نے نماز کو بھی خراب کیا ہوتا ہے اس کالک نے حج کو بھی خراب کیا ہوتا ہے اس کالک نے سب کا خراب کو بھی خراب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوقات مخلوقات کے سب کے دینے میں بھی تیرا میرا محتاج نہیں ہے اپنا بندوبست کرتے ہیں تو اس کا دل یہ کالک دور کرانا چاہتا ہے لو ملا بنون یو ملازم صاحب معلوم ولا بنون اللہ من طلّہ کل بن سلیم قیامت کا دن وہ دن جس سے نہ فائدہ دے مال اور نہ فائدہ دے بیٹھے فائدہ دے تو کیا چیز فائدہ دے فائدہ اگر دے تو کالک سے پاک دل فائدہ دے بیماری سے پاک دل فائدہ دے مال کے معنی میں تو احتیاط کرتے نہیں وہاں تو سرد بولتے نہیں وہاں تو فرحد دو کریے کہ نہیں گڑبڑ لگانے کو چھوڑتے نہیں اور صاحب جا رہا ہے دفر آج کے لیے جا رہا ہے عمرے کے لیے جا رہا ہے بالکل شہر سے لوگ ہوتے اور بڑی زبردست مثال دی ہے کہ ایک آدمی بدکاری کر رہا تھا تو بدکاری میں اس کو خیال آیا کہ یہ کہیں حمل نہ ہو جائے آگے تو عزل کرنا چاہیے اخراج باہر کرنا چاہیے کہتے پھر میں نے کیا کیونکہ یہ مکرو ہے کیونکہ یہ فیل مکرو ہے فیل حرام کو تو کر رہا تھا فیل مکرو سے بچنا تھا اس کی بچ یا بغیر رنگ فین کے آدمی جی سمجھ رہا کہ میں دن کر رہا ہوں اور پچھلے کا مارا شادی کر رہا ہوتا ہے دن ہی شادی نہیں اچھا اس کے معنی میں تو شہتیات نہ ہوئی اور اس کو لے کر اب لوگوں کا سوشا ہوا خون اس کے اس پر اب عمرے کو جا رہا ہے کسی بادشاہ نے یہ کوئی اس کا مجھے حوالہ نہیں یاد ہے کہ بادشاہ نے بہتر بھجا دیا شیر علیہ کو انہوں نے اس اور پکڑا اسے دوبارہ سے خون ٹپکا اس کو واپس کرو یہ عوام کا سوسا ہوا خون ہے جیسے ٹپک رہا ہے یوم لائن ہے بالوں والا پڑی سی لمن اس میں ایک تربیت اصول کی بات کرنی تھی جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو تو اس میں اس طرح ہے کہ یہ جو بہت بڑی کباہ پیدا ہوئی ہے کہ میں ہر کچھ جانتا ہوں اور خود ہی ہم فیصلہ کرتے رہتے ہیں کسی سمجھدار سے نہیں پوچھتے ہیں اور سمجھدار اہل علم اہل لوگوں سے پوچھیں ہر ایک بات کی تسلی اور جواب ہوتا ہے اور رہنمائی ہوتی ہے ہم پوچھتے ہیں نہیں خود ہی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر گڑبڑ ہوتے ہیں یہ حجت اللہ بالغ کتاب ہے علی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ دن رات میں گیارہ رکعت نماز فرض ہے تو کتنی رکعت فرض ہے یہ دن رات میں صاحب کتنے فرق ہیں بعد میں شاہ اللہ صاحب گیارہ صاحب لکھیں خیر شہروں پڑھنے والے ساتھی نے کہا کہ یہ کافی سے غلطی ہوئی ہے دوسری کتاب میں دیکھا اس میں گیارہ لکھنے کا لکھی ہے یہ ترجمہ ہے اس کو دیکھا اس نے گیارہ ہر جگہ گیارہ کام لکھے آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ گیارہ ساتھ خرچ تو صدر سترہ کیسے ہیں جی دو چار چھ چار دس اور چار چودہ اور تین مغرب کے سترہ اور واجبوں کو بیسن میں فرائض میں شمال کیا جاتا ہے تو بیس ہیں حضرت لال بالوا کے مائر میاں سعید اللہ صاحب تھے جو نظارہ والے جو ہمارے رسالے کے سرپرست بھی ہیں تو ہم نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ گیارہ رکھا کیوں لکھے ہوئے یہ زیادہ زکات لکھا ہوا ہے عربی میں زیادہ لکھا ہوا ہے بیس زکات ہے ساتھ ملا کر تو انہوں نے کہا کہ فرضی تسلی جو ہوئی ہے معراج میں وہ دو دو رکعت کی ہوئی ہوئی ہے فرضی تسلی جو ہے وہ دو دو رکعت کی ہوئی ہوئی ہے اور وہ دو دو رکعت کے حساب سے دو دو رکعت جو بعد میں خالی پڑے جاتے ہیں یہ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ طرف سے جاتا ہے اور وہ دو ان دو, دو جو محکم فرائض ہیں بعد والے دو سے محفوظ ہوتے ہیں کوئی کمی کوتاہی رہے گی اس سے ہوتے ہیں اور اور کوئی کمی کوتاہی رہے گی تو سنت اس کو پورا کرتے ہیں کوئی اور کمی کوتاہی رہے گی تو نوافر اس کو پورا کرتے ہیں اور کمی کوتاہی رہے گی استغفار کرتا ہے یا اللہ مجھ سے نہ ہو سکا کم فین کم علم کم سمجھ یا اللہ سے نماز کا نہ سکے تو معاف کر دے اللہ اکبر اسلام پھیرتے وقت ایک دفعہ اللہ اکبر اور تین دفعہ سخر اللہ سخر اللہ سخر اللہ اس احساس کے ساتھ کہ یہ جو ہے کمی سنیں سے پورا پھر پتہ چلا کہ ہمارے پورے اس علاقے میں ایک آدمی تھا کہ جو اس بات کو بتا سکتا تھا سمجھنے والا ایک آدمی ایم یہ کی تیسری میں ایک بات کو ایکسپلین کرنا تھا اور پورے پنجاب میں اور پورے یہاں سے بتا دیں مجھے کوئی آدمی ملا کہ جو مجھے سمجھا دیتا کسی کو نہیں آتی اتنے فکر بنا دیکھا ہے کسی کو دنیا پہ کراچی میں ایک آدمی تھا کہ اس کے پاس تو جائے تو ہو سکتا ہے وہ سب جا سکیں تو اس کے پاس جانا مشکل تھا میں کی اتنے آدمی کو نہیں آتا ہم جان لینے کے لیے اس کو بھی نہیں آئے گا یہ باقی اس کو بھی نہیں آتا تو اس اس کا سوال نہیں کیا مجھ سے تو اس کو آتا ہوتا تب سوال کرتا آتا ہی نہیں تو کیا سوال کرے گا تو اس میں پورے پاکستان میں ذکر ہے ایک آدمی تھا جی اس کے بعد جا کر پوچھنے کی ضرورت تو ایک بات تو یہ کہ آدمی اس بات کو مانے تو بڑی کی طرح نہ بنے سب کچھ آ رہے ہیں اس بات کا جب احساس آئے کہ ہمیں نہیں آتا ہم محتاج تربیت کے سیکھنے کے یہ بہت بڑی سعادت ہے سیکھنے والا کے پاس سیکھنے کی نیت سے جانا کہ ایک بہت بڑے مشہور معروف بزرگ تھے صاحب دعا اور اللہ کے تعلق کرے لوگ ان کے پاس دعا کے لیے جاتے تھے تو ان کے گھر کا راستہ تھا علاقے کا راستہ تھا اس پر ایک آدمی جا رہا تھا اس کے بعد دوسرے شامل ہو گیا نے پوچھا تو بھی ان کو نے ملنے کے جا رہا تیسرے آدمی کا ساتھ نے کہا انہیں بھی بلنے کے جا رہا تھا تینوں کٹھے ہو گئے جب وہاں پہنچے بزرگ نے ایک آدمی کو بلایا اسے کہا کہ تم کس کی آیا ہے نے کہا تھا یہ مسئلے ہیں مصیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں اس لیے حاضر ہوں کہ آپ دعا کرنے لال فرما کرنا ان شاء اللہ دوسرا آدمی آ گیا ایسا کا کس بھی آئے ہیں تو اس نے جو کوئی دوسرے کی ہاکی باتیں تم نے کہا تو اعتراض کے لیے رمضان کے لیے آیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کل تو جو ہے تو کافر مر رہا ہے تیسرا آدمی آ گیا وہ کہا تو اس نے کہا آپ اللہ کے بندے ہیں ہم آپ کی ضرورت کے لیے آئے اور دعا کرے کہ اللہ ہماری بھی اصلاح کرتے ہیں کتنا تھوڑا فرما دے تم نے اس کو دیکھا نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کل تو کھڑا ہوگا اور کہے گا قدر قدم ہی حاضا اللہ رقبت کل اولیا کہ میرا یہ قدم سارے اولیا کی گردن پر ہے یہ نوجوان جو تھا یہ شیخ جلانی رحمۃ اللہ علیہ تھا اور جو عالم تھا اس کو بادشاہ وقت نے سفیر بنایا اپنا اور کسی بادشاہ کے دربار میں بھیجا یہ جو وہاں گیا تو وہاں کی چکا چوند اور مال و دولت اور وہاں کا اعزاز درباروں کو جمال اور ساری چیزوں سے متاثر ہوا اور اس نے وہیں پر شادی کی ساری مذہب قبول کیا اور وہیں پر اس کی موت ہوئی پہلا تو بار اللہ لا الہ